اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ تو جب اس کے پاس الچی آیا کہا اپنی رب بادشاہ کے پاس پلٹ جا پھر اس سے پوچھ کیا حال ہے اور عورتوں کا ہوئے نہیں اپنے ہاتھ کاٹے تھے بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے